آؤ مسلمانوں میں تمہیں طالب علم کی تاریخ بتاتا ہوں اس لیے کہ میں خود ایک ادنا سا طالب علم ہوں آؤ تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے تمہیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا تمہیں مکہ کی سنگلاخ وادی کی طرف جانا ہوگا اس زمانے میں جب وہاں پر ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا اس وقت دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا اس مدرسے کے شاگرد کون تھے صدیق صدیق اکبر تھے فاروق اعظم تھے عثمان غنی تھے علی علی المرتضی تھے اس مدرسے میں زید بن حارثہ پڑھتے تھے اس مدرسے میں آ کے حضرت حمزہ نے بھی سبق لیا تھا اس مدرسے میں بیٹھ کر صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا پھر لوگوں نے نکال دیا مدرسہ بند کر دیا مدرسے پہ پابندی لگا دی ابو جہل نے کہا بند کرو یہ مدرسہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم قرآن نہیں سنتے لا تسمعوا لہذا القرآنی ہی فیہی لعلکم تغلبون اور مدرسہ بند کرو پھر تم غالب ہو جاؤ گے قرآن نہ سنو قرآن نہ سننے دو قرآن نہ پڑھو قرآن نہ پڑھنے دو لعلکم تغلبون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے مگر دیوانے چل پڑے مدینہ کی طرف مدرسہ سینے میں لیے ہوئے وہاں مصعب بن عمیر پہلے سے مدرسہ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے پھر جا کے دوسرا مدرسہ کھل گیا اس مدرسے کا نام تاریخ میں صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہاں پڑھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جہاں جبرائیل بھی آیا کرتے تھے نئے نئے سبق لایا کرتے تھے آ کر سبق پوچھا بھی کرتے تھے شاگردوں کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے تھے استاد سے پڑھنے کا سلیقہ سکھاتے تھے یہ مدرسہ لگ گیا ساری دنیا کے منافق پریشان ہو گئے مدینہ کے منافق پریشان ہو گئے کہ مکہ والوں کی جان چھوٹی مدینہ والوں پہ آ پڑی یہ مدرسہ کرے گا کیا مدرسے نے بتایا ہم کرنا جانتے ہیں لوگوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال اس ابو ہریرا کو دیکھو اس انس کو دیکھو اس مکہ اس مدرسے کے طلبہ کو دیکھو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس بات کرتے ہیں لے کلی ہم دین کو غالب کر دیں گے اور پہلے اپنی روٹی کا تو بندوبست کرو پہلے اپنے کپڑے کا تو بندوبست کرو سڑکوں پہ پڑے رہتے ہو کہ کوئی روٹی کے دو ٹکڑے دے دے اور کہتے ہو ہم مدینہ مدینہ میں خلافت لائیں گے ہم مکہ میں خلافت لائیں گے ہم روم و فارس کو فتح کریں گے اور طالب علموں تمہارا دماغ خراب ہے مگر تاریخ نے دیکھا یہی طلبہ تھوڑی دیر کے لیے کتابیں بند کر کے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کے بدر کے میدان کی طرف جا رہے تھے اور اس پرچم کا ثبوت دے رہے تھے جس پرچم میں سفید رنگ علم کی نشانی ہے کالا رنگ جہاد کی نشانی ہے علم سے جہاد اٹھتا ہے اور بدر کا مار کا سج جایا کر کرتا ہے